کے ساتھ کیا جاتا ہے اب اگلی آیات میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو عموماً آپس میں نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں چنانچہ اس آیت میں تین باتوں سے منع کیا گیا پہلی بات یہ کہ کوئی آدمی یا کوئی عورت کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ کوئی کسی پر الزام نہ لگائے بہتان نہ باندھے اس کا عیب تلاش نہ کرے اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ آپس میں کسی دوسرے کو ایسے القاب سے مت پکارو جو اسے برے لگتے ہوں جس سے وہ چڑتا ہو ایسا کوئی لقب اسے نہ دو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر آدمی کنٹرول نہ کرے تو دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں آپ کسی کا مذاق اڑانے لگیں تو ظاہر ہے کہ اگر وہ طاقتور ہوگا تو وہ پلٹ کے آپ کو جواب دے گا اور اگر بیچارہ کمزور ہے تو دل دل میں گھٹے گا اور آپ کی نفرت اس کے دل میں جاگزی ہو جائے گی اسی طرح آپ کسی کو عیب لگانے لگے خاموخواہ تو ظاہر ہے کہ لڑائی جھگڑا رکھا ہے وہ یا تو جواب دے گا یا تو پھر آپ کے خلاف خفیہ کارروائی کرے گا جو اس سے ہو سکے گا ہر آدمی کی ایک عزت نفس ہوتی ہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اس کی اپنی ذاتی ایک عزت ہے اور جب آدمی کی بے عزتی کی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت پہ جواب نہ دے لیکن جب موقع ملتا ہے تو جواب دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ کسی کو ایسے الفاظ سے پکاریں جو لفظ اسے ناپسند ہو تو اس کا بھی یہی انجام ہے تو ان تینوں باتوں سے اس آیت مبارکہ میں منع کیا گیا ہے اور استحضا کہتے ہیں ایسی ہنسی کہ جو دوسرے کو ناگوار گزرے اور اس کی بنیاد تحقیر پر ہو کہ ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہماری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں تو گویا کہ یہ عمل دنیا میں جو وجود میں آتا ہے وہ کبر و غرور کی بنیاد پہ وجود میں آتا ہے جب آدمی اپنے کو بڑا سمجھے گا اور دوسرے کو کمتر سمجھے گا تو اس کا مذاق اڑائے اور یہ کبر و غرور ام الامراض امراض ہیں تمام بدخلقیوں میں سب سے بری خصلت آدمی میں اگر ہے تو اپنے کو بڑا سمجھنا اور جو آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اس کو کبھی عزت نصیب نہیں ہوتی وہ دل دل میں اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے دماغ میں پتہ نہیں کیا خناس بٹھائے رہتا ہے لیکن لوگ اس کی دل سے عزت نہیں کرتے دل سے عزت اس کی ہوگی جو اپنے کو متوازے سمجھے توازوں کا اظہار کرے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ جو آدمی اپنے کو کمتر سمجھتا ہے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے کو برتر سمجھے تو اگرچہ وہ خود کو برتر سمجھتا رہے لیکن لوگوں کی نظر میں وہ ذلیل جانوروں سے بھی زیادہ زلیل ہو جاتا ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے اور اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں جگہ جگہ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ والسلام کے واقعے کے ذمن میں ابلیس کا تذکرہ ہے تو یہ جو ابلیس تھا یہ بہت بڑا عبادت گزار تھا اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں کو اس پہ ترس آ گیا جب جنات کی تباہی کے احکامات آئے تو فرشتوں کو اس کی عبادت پہ ترس آ گیا اور اللہ تعالی کے حکم سے وہ اسے آسمانوں پہ لے گئے وہاں بھی اس نے عبادت کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے فرشتوں کو بھی رشک آتا تھا کہ واہ یہ تو بہت ہی بڑا عبادت گزار نماز کی نیت باندھی تو سالوں کھڑا ہی کھڑا ہے قیام کی حالت میں رکو میں چلا گیا تو اٹھنے کا نام نہیں سجدے میں چلا گیا تو سجدے ہی میں پڑا ہے فرشتوں کو رشک آتا تھا لیکن ایک حکم اس نے اللہ تعالی کا توڑا اور کیوں توڑا کہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا تھا اور آدم علیہ السلاط والسلام کو حقیر سمجھ رہا تھا حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو بس اکڑ گیا کہ میں کیوں سجدہ کروں انا خیر روم میں اس سے اچھا ہوں خلق تنی من نار و خلق من دین مجھے آپ نے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا میں کیوں سجدہ کروں بس یہی کبر جو تھا وہ اس نے ساری اس کی عبادتوں پہ ایک سیکنڈ میں پانی پھیر دیا اور راندے درگاہ ہو گیا حکم ہو گیا نکل جائے یہاں سے دفان ہو جائے یہاں تیرا ستیہ ناس ہے تیرے اوپر لانت ہے تیرا تیرے اوپر پھٹکار ہے ہمیشہ کے لیے پھٹکار تکبر عزازی را خار کر زندہ نے لانت گرفتار کر یہ تکبر ہے جس نے ابلیس کو ذلیل کر ڈالا اور اس کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لانت اور پھٹکار کا توق پڑ گیا بنیاد کہاں سے پڑی اسی کبر و غرور فرمایا نبی اکرم علیہ السلاط والسلام نے کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی بڑائی ہے وہ جنت میں نہیں جائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت تشویش ہوئی اور بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اچھے کپڑے اچھے لگتے ہیں اچھے جوتے اچھے لگتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر ہے بڑھیا جوتے پہننے کا نام تکبر ہے پر میں نہیں اس کا نام تکبر نہیں ہے تکبر اس کا نام ہے کہ بطر الحق غم الناس حق آنے کے باوجود اس کا انکار کرتا رہے اور دنیا میں دیگر لوگوں کو اپنے سے ذلیل سمجھے تو چاہے وہ ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہو پھر بھی متکبر ہے اور اگر یہ بات اس کے دل کے اندر نہیں ہے تو شاندار کپڑے پہنے ہوئے کیوں نہ ہو پھر بھی وہ متکبر نہیں ہے اچھے کپڑے پہننا کوئی منع نہیں اچھے جوتے پہننا کوئی منع نہیں دنیا کے اسباب اور آلات راحت اختیار کرنا کوئی منع نہیں لیکن یہ دل کی جو کیفیات ہیں یہ کبر و غرور کا روگ ہے جو آدمی کو کہیں کہیں کا نہیں چھوڑتا نہ دنیا کا نہ آخرت کا اور یہ جو چیزیں یہاں منع کی جا رہی ہیں اس آیت مبارکہ میں یہ اسی کبر سے پیدا ہوتی ہیں جب آدمی متکبر ہوتا ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی نامناسب ہوتا ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور ایسی ایسی باتیں اپنی مجلسوں میں کہتا ہے کہ ہر ہر لفظ سے اس کا غرور ٹپکتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں خبردار نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے نہ عورت عورت کا مذاق اڑائے یعنی دونوں کا الگ الگ ذکر کیا ورنہ تو عام طور پر قرآن پاک میں مردوں سے خطاب ہوتا ہے عورتیں اندر داخل ہوتی ہیں لیکن یہاں مردوں کا الگ ذکر ہے عورتوں کا الگ ہے کیونکہ عورتوں کی عادت بھی زیادہ ہوتی ہے بیٹھی ہیں باتیں کر رہی ہیں فلانی ایسی ہے فلانی ویسی ہے اور اس طرح کی طرح طرح کی چیزیں اور ہنس رہی ہیں اس میں مذاق اڑا رہی ہیں اور مردوں کی بھی عادت ہے بہت سے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو بھائی کسی کا کچھ پتہ نہیں اللہ کے ہاں کس کا کیا مقام اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم ذلیل سمجھ رہے ہیں اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہو اور جس کو ہم عزت والا سمجھ رہے ہیں اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہو کیا پتا مسلم شریف کے اندر روایت ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچھ بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بچپن کی حالت میں گفتگو کی ہے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ایک جرے جراہیم کا واقعہ ہے اس میں ایک بچے نے اس کی صفائی دی تھی اور ایک بچے کا واقعہ یہ ہے اسی روایت میں کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی دیکھا کہ ایک آدمی بہت شان و شوکت کے ساتھ گھوڑے پر سوار جا رہا ہے تو عورت نے دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو بھی ایسے ہی بنا دے شان و شوکت والا گھوڑے پہ سوار مالدار سرمایہ دار ایسے ہی بنا دی تو بچے نے دودھ پینا چھوڑ کے اور کہا اے اللہ مجھے ایسا بالکل نہ بنا اور پھر دودھ پینے لگ گیا اس کے بعد پھر کچھ دیر میں دیکھا کہ باندھی ہے وہ جا رہی ہے اور لوگ اسے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو نے چوری کی ہے تو نے برائی کی ہے اور وہ کہہ رہی ہے نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا وہ بیچاری پٹ رہی ہے تو اس عورت نے یہ کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنا بس اس نے دودھ پینا چھوڑ کر اور کہنے لگا کہ اللہ مجھے ایسے ہی بنا دے تو اب اسے بڑا غصہ آیا عورت کو اپنے بچے پہ اب آپس میں گفتگو ہونے لگی بھائیوں کہا تیرا ایسا ہو ویسا ہو جب میں نے تیرے لیے اچھی دعا کی تو تو کہے کہ ایسا نہیں چاہیے اور جب میں نے بچنے کی دعا کی تو کہے مجھے ایسے ہی بنا دو یہ کیا بات ہے بچے نے کہا کہ امی جان جس آدمی کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی ایسا بنا دو اللہ کے نزدیک وہ مبغوض آدمی ہے میں ویسا نہیں بننا چاہتا اور جس باندھی کے بارے میں تم کہہ رہی تھی ایسا نہ بناؤ یہ باندھی پاک صاف ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا اس پہ جھوٹا الزام لوگ لگا رہے تھے اللہ کے ہاں اس کا بڑا اونچا مرتبہ ہے اس لیے کوئی کسی کا مذاق اڑائے پتا نہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہو اور آخرت میں لینے کے دینے پڑ جائیں آخرت میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ ساری ہوشیاری اور یہ ساری طاقت کا زوم اور غرور سب خاک میں مل جائے گا احکم الحاکمین کے دربار میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جھنجھوڑا ہے خبردار ہو جاؤ مرد بھی خبردار ہو جائیں عورتیں بھی خبردار ہو جائیں کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو پتہ نہیں اللہ کے یہاں ان کا کیا اونچا مقام ہوگا اسی طرح کسی پر عائد مت لگاؤ کسی کو ایسے لقب سے یاد مت کرو جو اس کے لیے ناگوار ہو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضور کی ازواج متحرات میں داخل ہیں ان کا قد ذرا چھوٹا تھا اور سوکنوں میں کچھ چلتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پستہ قد کہہ دیا اب کسی کا بڑا قد ہو اونچا قد ہو کسی کا درمیانی ہو کسی کا پستہ ہو آدمی کے اپنے اختیار میں تھوڑی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی بناوٹ ہے جس کو جیسا چاہے بنا دے اب اس پہ آپ اسے حقیر سمجھنے لگے اس بنیاد پر بھی یہ پستہ قد ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسا برا جملہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی خراب ہو جائے ایسا جملہ تم نے کہا ہے تو کوئی آدمی بیچارہ معذور ہو ہاتھ سے معذور ہے پیر سے معذور ہے آنکھوں سے معذور ہے تو اسے ایسے لقب سے نہ پکارا جائے جو اس کے لیے ذلت کا سبب اس انداز میں اس سے تخاطب نہ ہو بلکہ یہ شکر کی ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابتلا اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھا ہے کسی پریشان حال آدمی کو دیکھ کر آدمی اسے حقیر نہ سمجھے بلکہ اللہ کا شکر بجا لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ کی پکڑ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے تو یہ تینوں ہدایات اس آیت میں دی گئی اور پھر یہ فرمایا گیا کہ سن لو ایمان لانے کے بعد سب سے بری بات یہ ہے کہ آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو مومن کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے مومن کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو گناہوں سے پاک اور صاف ہو اور فرمایا جنہوں نے اپنے ایسے اعمال سے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ بہت بڑے ظالم ہیں بہت بڑے ناانصاف ہیں بہت بڑے گنہگار ہیں فرمایا آمنوا لا يسخر قوم قوم من اے ایمان والو نہ ٹھٹا کرے کوئی جماعت دوسری جماعت کی عسى أن يكونوا خيرا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تم سے بہتر ہو جو ٹھٹا کر رہے ہیں ان سے بہتر ہو جن کا ٹھٹا کیا جا رہا ہے اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ہیں اس طرح کا مذاق کریں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں کلو سکوم اور اپنے کو عیب مت لگاؤ کیا مطلب اپنے کو عیب نہ لگاؤ یعنی تم دوسروں کو عیب لگاؤ گے دوسرے تمہیں عیب لگائیں گے تو تمہارا دوسروں کو عیب لگانا گویا کہ اپنے کو عیب لگانا ہے حدیث میں فرمایا گیا بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے صحابہ نے کہا کہ جی یہ کیسے ہوگا والدین کو کون گالی دے فرمایا ایسے ہوگا کہ تم دوسرے کے والدین کو گالی دو گے دوسرے تمہارے والدین کو دیں گے تو تم تو سبب بنے تم جب دوسروں کو اس طرح سے کہو گے تو دوسروں کی زبان نہیں ہے کیا وہ پلٹ کے کہیں گے اب تم دوسروں کو عیب لگا رہے ہو دوسرے تمہارے عیب لوگوں میں اچھالیں گے تو تم خود اپنے کو عیب لگانے کا سبب بنے کہا جاتا ہے کہ شیش محل میں بیٹھ کے پتھر مت مارو ورنہ پلٹ کے جو پتھر لگیں گے تو اپنا شیش محل چکنا چور ہو جائے اس لیے بہت شاندار تعبیر کی گئی لا مزو انفسکم اپنے کو عیب مت لگاؤ کیونکہ دوسروں کو عیب لگاؤ گے تو تم عیب دار قرار پاؤ ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہے کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو عیب سے پاک ہو سوائے انبیاء علیہ السلام کوئی آدمی نہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پیمانے کو بھرا نہ گیا ہو کچھ نہ کچھ خالی ضرور ہے ہاں کسی میں عیب زیادہ ہے کسی میں کم اب اگر آدمی اپنے عیبوں پہ نظر رکھے تو دوسروں کی خوبیاں اجاگر ہوں گی اور آدمی دوسروں کے عیبوں پہ نظر رکھے گا تو اپنے عیب نظروں سے اوجل ہو جائے فرمایا اپنے کو عیب مت لگاؤ یعنی دوسروں کو عیب لگا کر خود خود عیب دار مت بنو الفا اور مت پکارو ایک دوسروں کو ایک دوسرے کو برے القاب سے علی الفسوق بعد گلی بہت بری بات ہے گنا ایمان لانے کے بعد هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی توبہ نہیں کرے گا وہ وہی لوگ یقیناً بے انصاف ہیں ظلم کرنے والے ہیں اور حق تلفی کرنے والے ہیں کوتا ہی کرنے والے ہیں اس لیے اگر کسی سے ایسی بات ہو گئی ہو تو وہ اللہ سے بھی معافی مانگے اور جس کے ساتھ ایسی بری حرکت کی ہے اس سے بھی معافی مانگے اس سے بھی معافی مانگے اس کی وجہ سے آدمی کی ترقی رک جاتی ہے ایمانی ترقی رک جاتی ہے دوسروں کی حق تلفی دوسروں کی تحقیر دوسروں کی تجلیل کی وجہ سے آدمی کو خیر کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس لیے اگر کسی نے کسی کے ساتھ ایسی گستاخی کر رکھی ہو وہ اس سے معافی تلافی کر لے تو اللہ تبارک و تعالی بھی معاف فرما دے اور بغیر توبہ کے چلا گیا تو پھر یہ آیت میں فرمایا گیا کہ یہ بہت نا انصاف ہے گنہ گار اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی غلطیوں سے حفاظت فرمائے اپنی رضا اور خوش نوی سے مال فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين